جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ گیا جب آپ خطبہ ختم کر چکے تو ممبر سے نیچے اترے پھر ایک مینڈا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کے وقت یہ کلمات کہے بسم اللہ واللہ اکبر عنی و امن امتی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکیس یہ حدیث صحیح ہے